بھارت کشمیر سے اسلامی تہذیب و تمدن کے تمام نقوش کو مٹا کر اسے دوسرا فلسطین بنانا چاہتا ہے لیکن کشمیر کے عوام بیالیس سال سے کسی محمد بن قاسم کسی صلاح الدین ایوبی اور کسی محمود غزنوی کے انتظار میں فریاد کنا ہے آئیے انہیں آزاد کرانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے وادی کشمیر ہاں وہ خطے جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطے جنت نشان جس کا ماضی عظمت اسلام کا ہے پاسبان وادی کشمیر ہاں وہ خطے جنت نشان خون سے اپنے رقم جس کو کیا نے خون سے اپنے رقم جس کو کیا لا نے سب تو اس کی خاک پر ہے آج بھی وہ داستان وادی کشمیر ہاں وہ کرتا جنت نشان جس کا ماضی عظمت اسلام کا ہے پاسبان عالم اسلام کا جز کل بھی تھا اور آج بھی عالم اسلام کا جز کل بھی تھا اور آج بھی خطہ اسلام ہے یہ وادی رش کے جنا وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان کل جسے اہل نظر کہتے تھے پھر سے زمین کل جسے نظر کہتے تھے کردا سے زمیں ظالموں نے لوٹ ڈالا ہے وہ میرا گل وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان اور لڑنے کا سادہ سامان بھی لام کی کشمیر میں پوچھتی ہیں بیٹیاں اسلام کی کشمیر میں موت سم بلّہ کہاں ہے محت سم بلّہ کہاں ہے ابن قاسم ہے کہاں وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت سازشیں جاری ہے اسلامی تشخص کے خلاف سازشیں جاری سلامی اسلامی تشخص کے خلاف مٹ رہا ہے دین اور تہذیب کا ایک ایک نشان وادی کشمیر ہاں وہ کرتائے جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ کرتے جنت نشان رنگ لیکن لا رہا ہے اب شہیدوں کا لہو رنگ لیکن لا رہا ہے اب شہیدوں کا لہو رات کی تاریخیوں سے صبح ہوتی ہے ایاں وادی کشمیر ہاں وہ کرتے جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ جنت نشان رنگ لیکن لا رہا ہے اب شہیدوں کا لہو رنگ لیکن لا رہا ہے اب شہیدوں کا لہو رات کی تاریخیوں سے صبح ہوتی ہے آیا وادی کشمیر ہاں وہ کرتا جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ کرتا جنت نشان آپ تاب صبح ہے آزادی طلوع ہونے کو ہے آپ تاب صبح ہے آزادی طلوع ہونے کو ہے دیکھیے وہ چھٹ رہی ہیں رات کی تاریخیا وادی کشمیر ہاں وہ جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ جنت نشان ہو کشمیر کے فرزند سب بیدار تھے ہو گئے کشمیر کے فرزند سب بیدار تھے نعرہ تکبیر سے پھر گونجتی ہیں وادیاں وادی کشمیر ہاں وہ کتا جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطہ جنت نشان وادی کشمیر ہاں وہ خطہ شہیداں رنگ لایا پس پر چم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیدہ رنگ لایا پتوں کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیدہ رنگ لایا پتوں کا پرچم لہرایا جاگو جاگو جاگو جاگو ہوئی لایا پتلا کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیدہ رنگ لایا پتہ کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی جو عزت ہے جاگو جاگو سبھی جاگو جاگو سبھی پورن شہیدہ رنگ لایا پتھر کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی ذرا ذرا دمک اٹھا ذرا ذرا دمک اٹھا حق کا ستارہ چمک اٹھا حق کا ستارہ چمک اٹھا گلشن افغان مہک اٹھا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیدہ رنگ لایا پت کا پر چم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی روسن بازی ہاری جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی پھول شہیداں رنگ لایا پتہ کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی روس کے چھکے چھوٹ گئے روس کے چھ ٹوٹ گئے ظلم کے بندھن ٹوٹ گئے ظلم کے بندھن ٹوٹ گئے سرخ غبارے پھوٹ گئے جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیدہ رنگ لایا کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو تو اہل کشمیر جاگو تو اہل کشمیر ہاتھوں میں لے کر شمشیر ہاتھوں میں لے کر شمشیر بدلو جموں کی تقدیر جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی پھول شہیداں رنگ لایا پتہ پر چم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی پور شہیداں رنگ لایا پر لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی عالم یہود کھاڑیں گے یہود اکھاڑیں گے کفر کے پردے پھاڑیں گے کفر کے پردے پھاڑیں گے دین کے جھنڈے گاڑیں گے جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی شکریہ اہل اہل کا شکریہ بھولے جاگو جاگو سب ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون شہیداں رنگ لایا فتح کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی خون چہیدہ رنگ لایا فتح کا پرچم لہرایا جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح ہوئی جاگو جاگو صبح اب بن کے رہے گی تیری بگڑی ہوئی تقدیر اب بن کے رہے گی تیری بگڑی ہوئی تقدیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اللہ کا فرمان ہے ایمان ہمارا اللہ کا فرمان ہے ایمان ہمارا ہم سے تو یہی کہتا ہے قرآن ہمارا جنت کبھی ہو سکتی نہیں کفر کی جاگیر اے وادی کشمیر ہے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اب بن کے رہے گی تیری بگڑی ہوئی تقدیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر ٹینکوں کا قطر لشکر کفار کا ڈر کیوں ٹینکوں کا قطر لشکر کفار کا ڈر کیوں اسلام کو ہو کفر کی الغار کا ڈر کیوں اسلام کے ہاتھوں میں ہے ایمان کی شمشیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اب بن کے رہے گی بگڑی ہوئی تقدیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر کچھ فکر نہیں خون کے دریا جو بہیں گے کچھ فکر نہیں خون کے دریا جو بہیں گے ہم کفر کے طوفان سے ٹکرا کے رہیں گے توڑیں گے سے ہر ظلم کی زنجیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اب بن کے رہے گی تیری بگڑی ہوئی تقدیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر پھر دوس دراغ نظاروں کی قسم ہے پھر دوس درا گوش نظاروں کی قسم ہے ہم کو تیری معصوم بہاروں کی قسم ہے نکلے گی درخشاں تیرے ہر خواب کی تعبیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر ظالم کا جہاں زیر و زبر ہو کے رہے گا ظالم کا جہاں زیر و زبر ہو کے رہے گا مظلوم کی آہوں کا سر ہو کے رہے گا گونجے گا فضاؤں میں تیرا تکبیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اب بن کے رہے گی تیری بگڑی ہوئی تقدیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر جموں و کشمیر کا علاقہ قطن بھارت کا کوئی حصہ نہیں ہے جغرافیہ اس کا انکار کرتا ہے تاریخ اس کا انکار کرتی ہے صدیوں سے یہ ریاست مسلمانوں کی ریاست رہی ہے اور اسے اپنا فیصلہ کرنے کا خود اختیار ہے That's that bitch! کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خون قربان تیری آزادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خون قربان تیری آزادی پر تیری خاک کا ہر ذرہ تیری خاک کا ہر ذرہ دل جان سے پیارا ہے دل جان سے پیارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر کی وادی کے مظلوم مسلمانوں کشمیر کی وادی کے مظلوم مسلمانوں اے صبر کے تو سارو جذبات کے طوفانوں کشمیر کی وادی کے مظلوم مسلمانوں اے صبر کے کوہساروں ساروں جذبات کے طوفانوں کشمیر کی وادی نے کشمیر کی وادی نے پھر تم کو پکارا ہے پھر تم کو پکارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم جیل کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے ہم جیل کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے اب ہند کے چیلوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم جیل کے دروازے ایک ضرب سے توڑیں گے اب ہند کے چیلوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہر شخص کے ہوتوں پر ہر شخص کے ہوتوں پر تکبیر کنارا ہے تکبیر کنارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے پھر قوم محمد کو وہ شوق شہادت دے پھر قوم محمد کو وہ شوق شہادت دے تابوت زمانہ کو یہ جنگ کی دعوت دے پھر قوم محمد کو وہ شوق شہادت دے تابوت زمانہ کو یہ جنگ کی دعوت دے یا رب تیری نصرت ہی یا رب تیری نصرت ہی ہم سب کا سہارا ہے ہم سب کا سہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے پھر گونج سنائی دے تکبیر کے ناروں کی تقدیر بدل جائے وادی کے چناروں کی پھر گونج سنائی دے تکبیر کے ناروں کی تقدیر بدل جائے وادی کے چناروں کی ایمان کی کرنوں سے ایمان کی کرنوں سے پر نور نظارہ ہے پر نور نظارہ ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے غزنی کے مجاہد جب کشمیر میں آئیں گے پھر بھارتی فوجوں کو میدان سے بھگائیں گے خود ہند کہے گا ہاں خود ہند کہے گا ہاں کشمیر تمہارا ہے کشمیر تمہارا ہے کشمیر تمہارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم شوق شہادت کا طوفان اٹھائیں گے ہم شوق شہادت کا طوفان اٹھائیں گے دہلی کے قلعے پر ہم پرچم لہرائیں گے ہم شوق شہادت کا طوفان اٹھائیں گے دہلی کے قلعے پر ہم پر چم لہرائیں گے کیوں بز دل بھارت نے کیوں بز دل بھارت نے ہم کو للکارا ہے ہم کو للکارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر سے دہلی تک یہ ملک ہمارا ہے کشمیر کشمیر کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پر ہر قطرہ خون قربان تیری آزادی پر ہم تن من دھنوارے کشمیر کی وادی پل ہر قطرہ خون قربان تیری آزادی پر تیری کا ہر ذلہ تیری کا ہر ذلہ دل فلک بوس پہاڑوں سرسبز مرغزاروں ابلتے چشموں بہتے جھرنوں گنگناتی ندیوں اور حسین و وادیوں کی سرزمین جنت عرضی کشمیر جہاں حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ نے دعوت اسلام پہنچائی جہاں سلطان صدر الدین نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی اسلامی عہد کی وہ قابل رش اسلامی ریاست تہذیب و تمدن میں کوفہ و بغداد اور علم و فضل میں سمرقند و بخارا کی ہم پلہ تھی یہ کشمیر جسے مصور پاکستان علامہ اقبال نے ایران صغیر کہا جسے قائد اعظم نے پاکستان کی شاہرخ قرار دیا جسے نمزار بن چکا ہے ظلم قتل و غارت گری خون ریزی و خونخاری دہشت و صفا کی چہار سو رقص نظر آتی ہے آزادی کی طالب ریاست کو زندان خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور حق آزادی طلب کرنے والوں کو حق سے محروم مگر یہ ظلم و ستم جذبہ آزادی کو سرب نہ کر سکا اس وقت بھی جب اٹھارہ سو انیس میں سکھوں نے فوج کشی کی تھی اس وقت بھی جب اٹھارہ سو چھیالیس میں انگریزوں نے کشمیر کو پچہتر لاکھ میں ڈوگروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا اس وقت بھی جب انیس سو سینتالیس میں ہندو سامراج کے خلاف اپنی آزادی کی حفاظت کی تھی اور اس وقت بھی جب آج کا ہندو استعمار جمہوریت کے روپ میں بین الاقوامی قوانین اخلاق اور اقدار کو پامال کر کے آزادی کی خاطر سینا سفر ہونے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے لاکھوں شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی اس جد و جہد کو زندہ رکھا ہے اور جہاد افغانستان نے اس جد و جہد کو مہمیز دی ہے کشمیر کا نوجوان اس حقیقت کو پا گیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قومیت اشتراکیت اور جمہوریت کے بازیگروں کے شعبوں سے مایوس ہو کر اس نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کی ہے جہادی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے یہ حکم خدا بندی اس کے لیے شب ظلمت میں نور کی کرن بن کر ابھرا ہے مادی وسائل کی کمی اب اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی خدا پر غیر متزلزل ایمان اور توکل اس کا سرمایہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ جموں و کشمیر اہل کشمیر کو اپنا فرض یاد دلاتی ہے اے کشمیر کے مسلمانوں غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کرنے کا وقت آ پہنچا ہے لاکھوں شہیدوں کی روحوں معاب ماؤں اور بہنوں مدد کے طالب ظلم و ستم کے مارے کمزور لوگوں کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں اٹھو اور ہندو سامراج پر ایک کاری ضرب لگاؤ اس جہاد میں شریک ہونا ہماری دینی ذمہ داری ہے ہمارا خالق و مالک ہم سے کہتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے ہر چار سو ہے تک تکبیر کا جاگ اٹھا ہے مسلمان وادی کشمیر کا جرت فاروق ہے در حوصلہ شبیر کا موت کا کچھ خوف ہے دل میں ندارو گیر کا یا شہادت پائیں گے یا ہوں گے اب ہم کامیاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم ان یا شہادت پائیں گے یا ہوں گے اب ہم کامیاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب سل فروشی کے لیے تیار ہے پیرو جوان نغم اے توحید لب پر عظم چہروں سے آیا رائے پلک ہاتھ میں ہے دوسرے میں ہے پورا پھر سے دہرانے کو ہے بدرو عہد کی داستان فتح و نصرت ساتھ ہے اور کامرانی ہم رکاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب جان دے کر پرچم اسلام کی رکھیں گے لاج پھر بڑھے گا پھانسیوں کو چوم لینے کا رواج خط اسلام ہے یہ جان لے یہ سامر جان ہے کشمیر سے اس کو بکل جائے کہ آج ظالموں کا ان قریبانے کو ہے یوم حساب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم ان قلب کا پرچار تو کرتے ہیں ظالم صبح شام روز ہوتا ہے مسلمانوں کا لیکن قتل عام پردہ دے جمہوریت میں ہے یہ پستائی نظام ہے چھری ان کی بغل میں اور منہ میں رام رام بھارتی سرکار کے چہرے سے اترا ہے نقاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو پایا نکار کہ پرے کردار کو پہنچیں گے آخر بدشوار دیکھ لینا ہوں گے ظالم بے وقار و ازار وہ سہر آئے گی جس کا کر رہے ہیں انتظار ہوں گے پھر اسلام کی برکات سے ہم فیضیاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب ہوں گے پھر اس اسلام کی برکات سے ہم فیض یاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب یا شہادت پائیں گے یا ہوں گے اب ہم کامیاب لائیں گے کشمیر میں اسلام کا ہم انقلاب یا شہادت پائیں گے یا ہوں گے اب ہم کامیاب اے کشمیر کے مسلمانوں بھارت کو سبق سکھانے کا ایک ہی طریقہ کشمیر کے مسئلے کا ایک ہی حل الجہاد الجہاد الجہاد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 فتح و نصرت کی ہے علامت ذوق جہاد اور شوق شہادت فتح و نصرت کی ہے علامت ذوق جہاد اور شوق شہادت اللہ الہ الا اللہ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 تیرا کونا کون چوموں تیری چومو گھوموں تیرا کونا کون چوموں میرے خوابوں کی تعبیر میرے خواب پرچم فرزند کشمیر اپنی خودی کا تھا مرچم پرچم فرزند کشمیر پاگل ہو کے درندے ناچے تیرے سب زاروں میں آگ لگی ہے اس جنت کے سیبوں اور چناروں میں پاگل ہو کے درندے ناچے تیرے سب ہزاروں میں آگ لگی ہے اس جنت کے سیبوں اور چناروں میں پاگل ہو کے درندے ناچے تیرے سب زازاروں میں آگ لگی ہے اس جنت کے سیبوں اور چناروں میں پاگل ہو کے درندے ناچے تیرے سب زازاروں میں آگ لگی ہے اس جنت کے سیبوں اور چناروں میں امن سکون عدل و مروت امن سکون سکونوں ادلو مرت جادوب کے ہیں غاروں میں جادوب کے ہیں غاروں میں ظالم میر وزیر ظالم میر وزیر اپنی خودی کا تھام لے پرچم فرزند کشمیر اپنی خودی کا تھام لے پرچم فرزند کشمیر فرزند کشمیر رہے گا کب تک یوں نہ خچیر اپنے صدیوں کے خوابوں کی ڈھونڈ نئی تعبیر پر کشمیر رہے گا کب تک یوں نیر اپنے صدیوں کے خوابوں کی ڈھونڈ نئی تعبیر اپنے خون کے قطروں سے لکھ اپنے خون کے قطروں سے لکھ اب تازہ تقدیر گونج اٹھے تکبیر فرزند کشمیر اپنی خودی کا تھام لے پرچم فرزند کشمیر اپنی خودی کا تھام لے پرچم فرزند کشمیر مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا چمن کی آبر تم سے وطن کی شان ہو تم کلی کلی کے نگہ گلوں کی جان ہو تم بہار تم نازا چمن کی جان ہو تم گھٹاؤ ان سے ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا دلوں میں جن کے ہے بغض و اناد کا جذبہ غرور و کبر کا فتنہ فساد کا جذبہ کہاں سے لائیں گے ملحد جہاد کا جذبہ اڑانا فاختہ جن کا ہے کام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا و بدر و عہد کی لڑائیوں کی قسم تبو کو خیبر و موتا کے مارکوں کی قسم وہاں کے دشت و جبل اور گھاٹیوں کی قسم یہی ہے مرد مجاہد کا کام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا تمہاری شام کے شولا بھی تم ہو شبنم بھی ہو تم ہی ابر کرم زخم دل کا مرہم بھی ہو دشمنوں کے لیے ٹینکو راکٹو بم بھی خدا سے پاؤ شہادت کے جام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا تم اپنا جذبہ سوز دروں بڑھاتے چلو دلوں میں شم سالت کلو بڑھاتے چلو ملا کے شان سے شانہ قدم بڑھاتے چلو ملے گی منزل عالی مقام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا دعائیں عالم اسلام کی تمہارے ساتھ تمام عالم انسانیت تمہارے ساتھ دھڑکتا ہے دل مزتر بھی اب تمہارے ساتھ خدا کرے گا تمہیں شاد کام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ دینا مجاہدوں مجاہدوں کو کو ہمارا ہمارا سلام سلام کہہ کہہ دینا دینا دونوں خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام وادیوں کو آبشاروں کو حساروں کو سلام وادیوں کو آبشاروں کو حساروں کو سلام خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام ایک دن جنت میں تیرے مسکراتے آئیں گے ایک دن جنت میں تیرے مسکراتے آئیں گے عظمتوں کے رفعتوں کے گیت گاتے آئیں گے جو ہماری منتظر ہیں ان بہاروں کو سلام خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام وادیوں کو آبشاروں کو حساروں کو سلام ہم راضی دل تجھ پر لٹانے کے لیے ہم راضی دل تجھ پر لٹانے کے لیے اور لہو سے انجمن تیری سجانے کے لیے تیری وادی کے ہنسی رنگی نظاروں کو سلام تیری وادی کے ہنسی نظاروں کو سلام خطہ کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام توڑ کر رکھ دیں گے ہر ایک ہلکا زنجیر کو توڑ کر رکھ دیں گے ہر ایک حلقہ زنجیر کو اب چھڑا کر ہی رہیں گے کفر سے کشمیر کو توڑ کر رکھ دیں گے ہر ایک حلقہ زنجیر کو اب چھڑا کر ہی رہیں گے کفر سے کشمیر کو حق کی خاطر لڑنے والے جان ساروں کو سلام طے کشمیر تیرے مرغزاروں کو سلام وادیوں کو آبشاروں کو حساروں کو سلام ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گہ میں آئے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گہ میں آئے تھے ہم باپا سے ناموں سے دین و ملت کیا تھا اعلان جنگ ہم نے بپا سے ناموں سے دین و ملت کیا تھا اعلان جنگ ہم نے بنا دیا تھا نگار ہستی بنا دیا تھا نگار ہستی کا پیرہن لالا رنگ ہم نے ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم لہو سے اپنے وطن کے ذروں کو ہم نے سیراب کر دیا تھا لہو سے اپنے وطن کے ذروں کو ہم نے سیراب کر دیا تھا ہر ایک ظلمت نصیب ذرے کورش کے محتاب کر دیا تھا ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم گروہ باطل کو بازیا ادا سے آواز ہم نے دی تھی گروہ باطل کو بازیا ادا سے آواز ہم نے دی تھی برہ ہوں کے سائے میں ذوق حق پرستی کی شرح کی تھی ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم محیب طوفان کی حشر سامانیوں میں بھی ہم ڈٹے ہوئے تھے محیب طوفان کی حشر سامانیوں میں بھی ہم ڈٹے ہوئے تھے ہمارا سینا چھدا ہوا تھا ہمارے بازو کٹے ہوئے تھے اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گہ میں آئے تھے ہم ہم اپنی منزل کی رفعتوں سے حدود امکان کو دیکھتے ہیں ہم اپنی منزل کی رفعتوں سے حدود امکان کو دیکھتے ہیں سیاست شمر پر نظر ہے یزید دوراں کو دیکھتے ہیں اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم خیرت